السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے اسٹیک ڈیٹا ٹائپ کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور بلکہ ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی تھیں جس میں پش پاپ ٹاپ یہ تین میتھڈس جو ہمیں اسٹیک ڈیٹا ٹائپ کے لیے چاہیے تھے ہم نے ان کے بارے میں کوڈ بھی ایکچولی ڈیولپ کیا تھا اور ساتھ میں ہمیں یہ صورتحال بھی سامنے نظر آئی کہ اگر ہم اسٹیک کو اندرونی طور پہ یعنی کہ اسٹیک کلاس اگر ہم بنا رہے ہیں تو اندرونی طور پہ اگر ہم ارے کا استعمال کرتے ہیں اسٹیک کے ایلیمنٹس کو رکھنے کے لیے تو وہاں پہ ایک مسئلہ تھا کہ ارے جو ہے وہ شروع میں اس کا ہمیں ایک خاص سائز ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے چاہے وہ ہم کمپائل ٹائم ڈیکلریشن کریں یا ہم وہ ڈائنامکلی ایلوکیٹ کریں لیکن ارے کے لیے یہ لازمی ہے کہ جب وہ ارے بنے تو اس کا سائز پہلے سے بتایا جائے اب اس سے مسئلہ یہ سامنے آیا کہ اسٹیک جو ہے وہ ایک خاص حد تک ایلیمنٹس اس میں جا سکتے ہیں اور ایک موقع آئے گا کہ اگر آپ اس اسٹیک پہ ایلیمنٹس پش کرتے جائیں تو وہ اندرونی طور پہ ارے بھر جائے گی اب اس ارے کے بھرنے کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ جو شخص یا جو پروگرامر یا جو بھی آپ کا اسٹیک ڈیٹا ٹائپ استعمال کر رہا ہے آل آف اے سڈن پاپ جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے بلکہ اس میں ایکسپشن آنی شروع ہو جاتی ہیں اس مسئلے کا حل ہم نے اس طرح کیا کہ بھئی ہم ارے تو ایک دم بڑھا نہیں سکتے ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے اسٹیک ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ ایک از فل میتھڈ بھی لکھ دیتے ہیں اب یاد رہے کہ یہ اس فل ہم نے کیوں لکھا تھا یہ نہیں تھا کہ اسٹیک جو وہ بھر جاتا ہے وہ اندرونی طور پہ بھر جاتا ہے اور اندرونی طور پہ اصل میں اسٹیک نہیں بلکہ وہ ارے جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بھر جاتی ہے یا اس کے بھرنے کا امکان ہے تو ہم نے جو اسٹیک استعمال کرنے والا ہے اس پہ یہ ذمہ داری لگا دی اس پہ یہ ذمہ داری عائد ہو گئی کہ پش سے پہلے اس فل کو کال کرو اور اگر اس فل جو ہے وہ فالس ریٹرن کرتی ہے یعنی یہ فنکشن تو پھر پش کو کال کرنا ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا پروگرام جو ہے وہ کریش کر جائے گا ایم ٹی میتھڈ جو ہے وہ اسٹیک کا ہے یعنی کہ وہ ایک اسٹیک کی خاصیت ہے کہ اسٹیک خالی ہو سکتا ہے جس طرح ایک لسٹ خالی ہو سکتی ہے یا آپ نے میتھمیٹکس میں دیکھا ہوگا کہ ایک سیٹ جو ہے وہ خالی ایم ٹی سیٹ بھی ہو سکتا ہے تو یہ اس اسٹیک کی خاصیت ہے لیکن جو اس فل میتھڈ ہے وہ اسٹیک کی ایک اس کا کوئی ایٹریبیوٹ نہیں ہے وہ اصل میں ایک اندرونی مسئلے کا حل جو تھا ہم نے اس طرح کہا کہ بھئی ہم تو حل اس کو نہیں کر سکتے جو بھی استعمال کرے اب وہ جو ہے اس کی ذمہ داری لے کہ کو پہلے پش سے پہلے چیک کر لے کہ کہیں وہ اندرونی طور پہ بھر تو نہیں گیا اور اگر بھر گیا ہے تو پھر پش کو کال نہ کرے پچھلے لیکچر اختتام پہ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور وہاں سے پھر ہم نے یہ بات شروع کی کہ جس طرح لسٹ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ میں اندرونی طور پہ ہم نے ارے استعمال کی اور بعد میں ہم نے لنکڈ لسٹ بنانی شروع کر دی جس میں ہم ڈائنامکلی نوٹس ایلوکیٹ کرتے تھے اور نیکسٹ اور نیکسٹ یا پریویس پوائنٹرز کے ذریعے ہم نے نوٹس کو آپس میں لنک کر کے لسٹ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ یا ہم نے ایک لسٹ کلاس یا اگر آپ اب بھی چاہتے ہیں تو کہیے کہ ہم نے لسٹ فیکٹری بنائی اب وہی بات یہاں پہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر یہ لمیٹیشن اندرونی لمیٹیشن ارے کی ہمارے پاس سامنے ہے اور ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم اندرونی طور پہ ارے نہ استعمال کریں بلکہ لنک لسٹ استعمال کریں یا ایکچولی لنک نوڈز استعمال کریں آپ کو لگے گا جیسے ہی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ایکچولی یہ دوبارہ لنک لسٹ واپس آ گئی ہے تو آئیے آج اس اس چیز پہ گفتگو شروع کرتے ہیں کہ اندرونی طور پہ اسٹیک جو ہے اگر ہم لنکڈ اسٹرکچر کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کریں تو ہمیں کیا کیا کیا کاروائی کرنی پڑے گی اور اندرونی طور پہ کوڈ جو ہے اس کی شکل کیا ہوگی تو آئیے یہ پہلی سلائڈ دیکھیے اس پہ یہی چند باتیں لکھی ہیں سلائڈ کو دیکھیے we can avoid the size limitation of a stack implemented with an array by using a link list to hold stack elements اور دوسرا point as with a however we need to decide where to insert elements in the list and where to delete that push and pop will run the fastest اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ارے کا استعمال کیا تھا اسٹیک کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تو ہم نے یہی گفتگو کی تھی کہ ارے میں اسٹیک کے ایلیمنٹس کس طرح ڈالے جائیں گے اور چونکہ اسٹیک کی جو انٹرفیس میتھڈز ہیں پش اور پاپ اس میں یہ بہیویئر تھا کہ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ یعنی جو آخر میں ایلیمنٹ اسٹیک میں جائے گا وہ سب سے پہلے نکلے گا اس ترتیب کی بنا پہ ہم نے دیکھا کہ ارے کے آخر میں اگر ہم ایلیمنٹس کو ڈالیں اور چونکہ وہیں سے ہمیں نکالنا پڑے گا اس لیے بہتر ہے کہ ارے کے لاسٹ میں یا آخر میں جا کے ہم ایلیمنٹس کو ایڈ کریں وہیں سے نکالیں بجائے اس کے کہ ارے کے شروع میں ہم ایلیمنٹس کو ڈالیں کیونکہ اگر شروع میں ڈالتے تو پھر بکیا ایلیمنٹس کو ہمیں دائیں جانب پش کرنا پڑتا یعنی کہ شفٹ کرنا پڑتا اور اگر ایک ایلیمنٹ ہم شروع سے نکالتے تو بکیا ایلیمنٹس کو ہمیں لیفٹ کی جانب شفٹ کرنا پڑتا اس چیز سے بچنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اندرونی طور پہ ہم ارے کے آخر میں ایلیمنٹس کو انسرٹ کریں گے اور وہی نکالیں گے اب یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ لنک لسٹ انٹرنلی اگر ہم نے استعمال کرنی ہے تو یہ جو نیا ایلیمنٹ ہے جب ہم پش کریں گے تو یہ وہ لسٹ میں کہاں جائے گا اور جب ہم اس کو نکالیں گے تو ہم اس کو کہاں سے نکالیں اس گفتگو کے بارے میں اگلی سلائڈ پہ چلیے for a singly link list insert at start اور end takes constant time using the head and current pointers respectively یہ بات آپ کو لنک لسٹ سے یاد ہو گئی کہ اگر آپ نے ایک نیا نوڈ جو ہے اس کو اگر آپ نے شروع میں انسرٹ کرنا ہو یا ایکچولی آپ جہاں پہ بھی اس کو انسرٹ کرنا چاہیں جس میں کہ وہ کرنٹ پوائنٹر استعمال ہوتا ہے تو ہمیں کوئی زیادہ دقت پیش نہیں آئی تھی ہم سمپلی دو تین پوائنٹرز کو موو کرتے تھے اور وہ نیا نوڈ لسٹ میں چلا جاتا تھا سلائڈ پہ دوسرا point removing an element at start is constant but removal at the end requires the list to the node one before the last اور تیسرا پوائنٹ کہ it make sense to place elements at the start the list because because insert and removal are constant time میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہوگی کہ اگر ہم اندرونی طور پہ آپ لنک لسٹ استعمال کریں تو پہلی بات کہ ہم نے کوئی آگے پیچھے تو جانا نہیں اس لیے ڈبلی لنک لسٹ یا سرکولر لنک لسٹ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بلکہ ایک سنگلی لنک لسٹ جس میں پوائنٹرز جو ہیں وہ ہیڈ سے شروع ہوتے ہیں اور دائیں جانب چلتے جاتے ہیں آخری نوٹ تک اور پھر آخری نوٹ کا نیکسٹ فیلڈ جو ہے اس کو ہم نل سیٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہوگا اور چونکہ اندرونی طور پہ ہم ایلیمنٹس ڈالیں گے تو شروع میں اور نکالیں گے بھی شروع میں کیونکہ اسٹیک کا بہیویئر کچھ ایسا ہے بیرونی طور پہ تو اس لیے جو اسٹیک کے ایلیمنٹس ہیں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اس کو لنک لسٹ کے شروع میں ڈالیں گے جب بھی پش کال ہوگا اور جب پاپ کال ہوگا تو ہم اس کا شروع کا ایلیمنٹ نکال کے واپس بھیج دیں گے اگلی سلائڈ پہ چلیے یہاں پہ اب ایک تصویری خاکہ ہے جس میں دائیں جانب تو وہی اسٹیک ہے جو کہ شکلن ایک ارے ورٹیکلی بنائی ہوئی نظر آ رہی ہے اسٹیک میں اس وقت چار ایلیمنٹس ہیں ایک سات پانچ اور دو اس میں سے موسٹ ریسنٹ ایک ہے جو کہ اگر پاپ کال ہوا تو ایک جو ہے وہ اسٹیک سے نکل جائے گا دائیں جانب اندرونی طور پہ لنک لسٹ بنانے پہ یہ صورتحال سامنے آئی کہ اب ہمارے پاس چار نوڈز ہیں اور وہ اس ترتیب سے لنکڈ ہیں کہ سب سے پہلا نوٹ جس کو یہ ہیڈ پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے اس میں ایک ہے ایک سات کو سات پانچ کو اور پانچ دو کو اس ترتیب سے دیکھیے کہ ہم نے اسٹیک میں جس آرڈر میں ایلیمنٹس پش ہوئے تھے انہی کے ذریعے وہی آرڈر جو ہے وہ ہم نے اس میں مینٹین کیا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ ہیڈ نوڈ ہی کافی ہے کیونکہ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہمیشہ لسٹ کی شروع میں ہم نیا نوڈ لگائیں گے اور لسٹ کی شروع ہی سے ہی سے وہ نوڈ جو ہے اس کو نکال دیں گے جب پاپ کال ہوگا اس لیے اب وہ کرنٹ پوائنٹر کی یا لاسٹ کرنٹ پوائنٹر کی ضرورت نہیں یہاں پہ یاد رہے ہم اسٹیک ڈیٹا ٹائپ بنا رہے ہیں ہم لسٹ ڈیٹا ٹائپ نہیں بنا رہے آگے چلیے اگلی سلائڈ پہ یہاں پہ اب پاپ میتھڈ کا سی پلس پلس کوڈ آپ کے سامنے ہے اور یہاں پہ صورتحال ہے کہ ایکس کو لوکلی ہم نے ڈکلیئر کیا ایز انٹیجر ہیڈ جس نوڈ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس سے اس کا گیٹ میتھڈ ہم نے کال کیا یہ یاد رہے کہ یہ نوڈز جو ہیں یہ ہم نے نوڈ کلاس سے یعنی نوڈ فیکٹری سے بنوائے تھے اور اس میں ہم یہ اسٹیک کے ایلیمنٹس ڈالتے ہیں البتہ نوڈ کے اندر ہر نوڈ کے اندر یہ میتھڈز موجود ہیں اور ان میں سے ایک میتھڈ گیٹ جو ہے وہ اس نوڈ کے اندر جو ڈیٹا موجود ہے وہ ہمیں واپس دے دیتا ہے یہ کر رہے ہیں کہ وہ نوڈ جس کو ہیڈ پوائنٹ کر رہا ہے اس سے ہم نے ڈیٹا نکالا جو کہ اس کیس میں یا اس مثال میں انٹیجر ہے اس کے بعد ہم نے ایک نیا پوائنٹر پی بنایا جس میں ہم نے جو ہیڈ کے اندر ایڈریس ہے یعنی وہ پہلا نوڈ اس کا ایڈریس ہم نے پی میں بھی بچا لیا اور اس کی وجہ اگلی اسٹیٹمنٹ سے آپ کے سامنے آئے گی کہ ہیڈ کی ویلو اب ہم ہیڈ گیٹ نیکسٹ کر کے یعنی کہ وہ نوڈ جس کو ہیڈ پوائنٹ کر رہا ہے اس کے نیکسٹ فیلڈ میں جو ایڈریس پڑا ہے یعنی نوڈ سات کا وہ لے کے اب ہم نے ہیڈ میں ڈال دیا آپ دیکھیے ہیڈ جو ہے وہ آگے موو کر گیا اور اب آپ کو اس پی کی سمجھ آئے گی کہ پی ہم نے اس لیے بنایا تھا اور اس میں ہیڈ کی ویلو ہم نے اس لیے ڈالی تھی کہ ہم اب اس نوڈ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم یہ میموری اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے اور آخر میں ہم نے ایکس ریٹرن کر دیا اب اگر دوبارہ پاپ کال ہوتا ہے تو اب دیکھیے کہ ہیڈ جو ہے وہ سات پہ پوائنٹ کر رہا ہے اور وہ سات اس میں سے نکل جائے گا اور اسی طرح ہم اس نوٹ کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور اگر پاپ پاپ کرتے گئے تو فائنلی ہیڈ جو ہے وہ نل ویلو اس کو آ جائے گی کیونکہ دیکھیے کہ جو لاسٹ نوٹ ہے اس کا نیکسٹ فیلڈ نل ہے اور ہیڈ میں جب نل آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اندرونی طور پہ لسٹ اب ختم ہو گئی ہے اور اس وقت اسٹیک ایم ہو گیا ہے یعنی ہمارا وہ میتھڈ اسٹیک کا از ایم ٹی اب ٹرو ریٹرن کرے گا اگلی سلائڈ پہ چلیے یہاں پہ پش کا میتھڈ آپ کے سامنے ہے اور اس کیس میں ایک انٹیجر اس اسٹیک میں ایلیمنٹ جو ہیں وہ انٹیجر ہیں تو اس لیے پش جو ہے وہ ایک انٹیجر ایلیمنٹ لے کے سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ نوٹ فیکٹری سے ایک نوٹ بنواتا ہے اور اس کا ایڈریس جو ہے اس کو نیو نوڈ ویریبل جو کہ ایک پوائنٹر ہے اس میں رکھ لیتا ہے اس کے بعد یہ نیو نوڈ کے ذریعے جو نیا نوڈ بنوایا ہے اس میں سیٹ ایکس کر کے ایکس میں جو ویلو آپ کے پاس آئی تھی یا اس فنکشن کو آئی تھی وہ اس نئے نوڈ میں چلی جاتی ہے اس کے بعد اس کا جو نیکسٹ فیلڈ ہے یہاں پہ ذرا غور کیجئے کہ جو نیا نوڈ ہے اس کا نیکسٹ فیلڈ ہم جو ہیڈ میں ویلو ہے وہ اسائن کر دیتے ہیں یا ہیڈ جس نوٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کے نیکسٹ فیل یا اس ہیڈ میں جو ویلو ہے وہ ہم ادھر اسائن کر دیتے ہیں اور اگر آپ نیچے تصویری خاکہ دیکھیں تو کاروائی یہ ہوئی کہ نیو نوٹ بنا اس کے اندر یہ نو نمبر اسٹور ہو گیا اور جب یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ new node set next head ہے تو جو نیو نوٹ سے پوائنٹر نکل کے ساتھ کو جا رہا ہے یہ بن جائے گا اور آخر میں ہیڈ جو ہے اب وہ نیو نوڈ کو پوائنٹ کرے گا اور تصویری خاکے میں لیفٹ سائڈ پہ اب دیکھیے کہ نو جو ہے اسٹیک کا ٹاپ ایلیمنٹ بن گیا ہے اور اندرونی طور پہ ہم نے ٹاپ جو ہے اصل میں ہیڈ کے ذریعے مینٹین کیا ہوا ہے اب ان دونوں میتھڈز کے ذریعے آپ اگر دیکھیں تو اگر میں پش کرتا جاؤں تو کب جا کے یہ اسٹیک بھر جائے گا فوراً آپ کو احساس ہوگا کہ ایسی کوئی مجھے لمیٹیشن میری جو امپلیمنٹیشن ہے یہ لنک لسٹ کے ذریعے اس میں مجھے ایسی کوئی لمیٹیشن نظر نہیں آ رہی میں جتنی دفعہ مرضی پش کروں یہ لسٹ بنتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی اور اسی طرح میں اگر پاپ کروں تو پاپ بھی ہوتا جائے گا ٹھیک ہے آخر میں اسٹیک خالی ہو جائے گا لیکن اسٹیک کا خالی ہونا اسٹیک کی اسٹیک کا ایک ایٹریبیوٹ ہے یہ اس کی یہ خاصیت ہے اس کا اندرونی ارے امپلیمنٹیشن جیسے کہ پہلے ہوا تھا اس سے کوئی تعلق نہیں اس فل کا تعلق تھا کہ ارے اندرونی طور پہ بھر جائے گی لیکن یہاں پہ اب اس فل کی ضرورت نہیں ویسے یہ سوال آپ کے لیے غور طلب ہے کہ کیا میں اسٹیک کے اندر انفینٹ ایلیمنٹ اب ڈال سکتا ہوں یہاں پہ یہ سوچئے کہ یہ پروگرام جو ہے جس میں یہ اسٹیک استعمال ہو رہا ہے یہ کسی کمپیوٹر پہ چلے گا اس کمپیوٹر کی جو میموری ہے وہ لمیٹڈ ہے فزیکل میمری تو اس کی خاص طور پہ لمیٹڈ ہے اور بعد میں جب آپ آپریٹنگ سسٹمس پڑھیں گے وہاں پہ یا اس سے پہلے بھی آپ کو ایک نیا کانسیپٹ آپ کے سامنے آئے گا ورچوئل میموری کا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کمپیوٹر کی ایڈریس اسپیس ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے یعنی کمپیوٹر کی میموری جو ہے اگر وہ 32 ٹو بٹ ایڈریس اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو جو سب سے زیادہ بڑا نمبر ٹو بٹ سے بن سکتا ہے اس کی ویلو ہے two to the thirty two minus one یعنی آپ کے جو ایڈریسز ہیں اس ایڈریس اسپیس میں یعنی کہ 32 ٹو بٹس کے ذریعے ایڈریس بنانے میں اس کی رینج ہوگی 0 سے لے کے 2 to the thirty two minus two تک کیونکہ دیکھیے آپ 0 سے شروع کر رہے ہیں اب اگر یہ آپ کی ورچوئل ایڈریس اسپیس ہے اور میں یہاں پہ اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا ورچوئل ایڈریسنگ پہ لیکن یہ سمجھیے کہ یہ ایک لمیٹڈ اس کی ایک ویلو ہے یعنی two to the thirty two minus two تو اگر یہ ساری میموری استعمال ہو جائے تو پھر آپ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کا اسٹیک واقعی فل ہو گیا لیکن اس میں آپ کا قصور نہیں ہے اس میں تو آپ اس ایڈریس اسپیس کا قصور ہے تو آپ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بھی جاؤ ایک ایسا کمپیوٹر خریدو جس کی ایڈریس اسپیس جو ہے وہ 32 ٹو بٹس نہیں ہے اور یقیناً ایسے کمپیوٹرز اویلیبل ہیں بلکہ اس وقت مارکیٹ میں وہ اویلیبل ہیں جن میں 64 فور بٹ ایڈریس اسپیس استعمال ہوتی ہے اس میں جو لارجسٹ ایڈریس ہے وہ 2 to the sixty four minus one ہوگا تو اس جائزے سے یہ سامنے آیا کہ میری امپلیمنٹیشن میں کوئی خاص ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے اسٹیک جو ہے وہ اب ایک لمیٹڈ کیپیسٹی کا ہے جس کی وجہ سے مجھے اس فل کو کال کرنا پڑ جاتا ہے یہاں پہ دیکھیے مجھے اس فل کو کال نہیں کرنا پڑے گا پش سے پہلے ایم ایمٹی کو مجھے کال کرنا پڑے گا پاپ سے پہلے کیونکہ اگین جو اسٹیک کا خالی ہونا ہے یہ اسٹیک کی ایک خاصیت ہے یہ اس ڈیٹا ٹائپ کی ایک خاصیت ہے یہ اس کی اندرونی کوئی صورتحال کی وجہ سے اس کے اوپر ایک کنسٹرینٹ ایک لمیٹیشن نہیں آ رہا آئیے اب بکیا میتھڈز کا جائزہ لیتے ہیں لنک لسٹ کا استعمال کرتے ہوئے اور وہ ہیں ٹاپ اور از ایم اگلی سلائڈ پہ آئیے یہ تو اب بہت سمپل سے میتھڈ ہے کہ ٹاپ جو ہے وہ ہیڈ ایرو گیٹ کر کے یعنی کہ ہیڈ جو ہے جس نوٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کا گیٹ میتھڈ کال کر کے یعنی اس میں سے ڈیٹا نکال کے واپس بھیج دیتا ہے اور دیکھیے کہ ٹاپ کا مقصد یہ تھا کہ ٹاپ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ صرف مجھے دکھا دو بلکہ ایسا بھی ہے کہ بعض کا اس میتھڈ کو پیک کہا جاتا ہے پی ای ای کے یعنی کہ بس ذرا دیکھ کے مجھے بتا دو یہ نہ کہ اس میں سے وہ ایلیمنٹ کو نکال دو وہ وہ پاپ کا کام ہے اسی طرح از ایم ٹی جو ہے وہ ہیڈ کو چیک کرتا ہے کہ ہیڈ کہیں نل تو نہیں ہے یعنی کہ وہ کسی کو پوائنٹ تو نہیں کر رہا اگر وہ کسی کو پوائنٹ کر رہا ہے تو پھر اسٹیک ایمٹی نہیں ہے اور چونکہ اسٹیک ایمٹی کی صورت حال اس وقت ہوگی جب ہیڈ نل ہو جائے گا اور یہ کیوں ہوگا کہ بھائی اسٹیک کے اندر کوئی ایلیمنٹ ڈالا ہی نہیں یا آپ پاپ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے اور آخر میں سارے ایلیمنٹس نکل گئے اور ہیڈ جو ہے وہ نل ہو گیا آخری بات اس سلائیڈ میں کہ all four operation take constant time اب دیکھیے کہ ان میتھڈس میں آپ کو کہیں کوئی لوپ نظر نہیں آیا کوئی ایسی کاروائی نہیں جس میں کہ سی پی یو کا ٹائم لگے straightforward simple simple methods ہیں زیادہ سے زیادہ چند ایک پوائنٹرز کو ادھر سے ادھر کرنا ہے اور اگر آپ ملی سیکنڈس میں گنے تو یہ تھوڑے سے ملی سیکنڈز مائکرو سیکنڈز میں لگیں گے اگر اس میں کوئی لمبا چوڑا لوپ ہوتا تو یقیناً ان میں سے کچھ میتھڈ جو ہیں وہ زیادہ وقت لیتے تو یہ جو میتھڈس ہیں یہ کانسٹنٹ ٹائم ہے اور اس چیز کا لحاظ رہے کہ اب دیکھیے کہ اگر ہم لنک لسٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس فل کی ضرورت پیش نہیں آ رہی اب اس سلائڈ کے اوپر آپ کو چند باتیں نظر آئیں گی ابھی ہم واپس سلائڈ پہ چلتے ہیں لیکن ہم نے ارے کا استعمال کیا اسٹیک کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے لنک لسٹ کا استعمال کیا اور جو وجہ ہم نے فی الحال استعمال کی تھی کہ لنک لسٹ کا استعمال فائدہ مند کیوں ہے وہ یہ تھی کہ ارے جو ہے اس کا ایک سائز ہوتا ہے اور بھر سکتی ہے اور اس سے ایک کالر پہ بھی ذمہ داری عائد ہوگی کہ اس کو اس فل میتھڈ کو کال کرنا ہوگا البتہ کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں جن کو مد نظر رکھنا پڑے گا اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ارے استعمال کریں اندرونی طور پہ کہ لنک لسٹ استعمال کریں اور وہ باتیں اس سلائڈ پہ ہیں آئیے ان کو دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے کہ since both implementation support stack operation in constant time any reason to choose one over the other یہ سوال ہے اب اس کا جواب کیا پہلا پوائنٹ یا دوسرا پوائنٹ جو کہ جواب کا پہلا پوائنٹ ہے کہ and de deallocating memory for list nodes does take more time than free allocated array. اب یہ بات جو ہے یہ اب جب آپ نے پوائنٹرس کا استعمال کیا تھا پچھلے کورس میں اور یقیناً آپ کو وہ یاد ہوگی بات کہ جب آپ میمری مانگتے ہیں اس نیو میتھڈ کے ذریعے تو اندرونی طور پہ جو رن ٹائم انوائرمنٹ ہے یہ شاید آپ نے پہلی دفعہ لفظ سنا ہو لیکن اندرونی طور پہ کوئی نہ کوئی تو بیٹھا ہوا ہے کوئی پروگرام ہے جو کہ سسٹم کی میمری کو دیکھ کے آپ کو وہ میمری لا کے دیتا ہے اور اس میمری کا اصل میں ایڈریس آپ کو دے دیتا ہے فرض کریں کہ آپ ایک ارے کے لیے مانگتے ہیں میمری اور ارے میں لت سے آپ نے کوئی ہزار ایلیمنٹ ہے تو آخر کوئی نہ کوئی تو ہے جو کہ کمپیوٹر کی میمری کو سکین کرتا ہے کہ بھئی کہیں ہزار لوکیشنز یکے بعد دیگرے کنٹیگوس یہ لفظ اگر آپ کو یاد ہو کنٹیگوس یعنی کہ وہ ہزار لوکیشن ایک کے بعد دوسری دوسرے کے بعد تیسری ہو تو پھر آپ کو واپس وہ نیو جو ہے پوائنٹر واپس دے گا ورنہ آپ کو نل پوائنٹر واپس آ جاتا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بھئی ہزار لوکیشن نہیں ہے اویلیبل میموری بھر گئی ہے اب یہ ساری کہانی جو ہے کہ کمپیوٹر میمری ایلوکیٹ کیسے کرتا ہے یا وہ جو سی رن ٹائم ہے یا C plus plus run time ہے یہ میمری ایلوکیٹ کیسے ہوتی ہے یہ بھی ایکچولی ایک ڈیٹا اسٹرکچر پرابلم بھی ہے ایلگردمک پرابلم بھی ہے یہ ایک آپریٹنگ سسٹم ایشو بھی ہے یہ ایک کمپائلر ایشو بھی ہے یعنی کہ اس صورت حال کا اصل جائزہ لینے کے لیے کہ یہ نیو میتھڈ کام کیسے کرتا ہے اور اس میں کیا کیا میکنیزمس کیا کیا ایلگردمس کیا کیا ڈیٹا اسٹرکچرس کیا کیا چیزیں انوالوڈ ہیں یہ ساری صورت حال آپ کو اصل میں تین چار کورسز کے ذریعے پتہ چلے گی ان کے چند کے نام میں نے لیے ہیں یعنی الگریدمس ڈیٹا اسٹرکچرز بھی اور انشاءاللہ موقع ملا تو آخر میں ہم اس کے بارے میں ڈسکشن ضرور کریں گے کیونکہ یہ ایک ہے آپ کی سی جو انوائرمنٹ ہے اس میں آپ بڑے مزے سے پوائنٹر استعمال کر رہے ہیں اور پیچھے اگر میموری ایلوکیشن کا جو بھی پروسیجر ہے وہ اگر ٹھیک کام نہ کرے تو یہ سارا معاملہ ٹھپ ہو جائے گا کمپائلر میں آپ اس چیز کے بارے میں پڑھیں گے جب کمپائلر کنسٹرکشن کا کورس آئے گا ایلگردمس میں بھی اس کو دیکھیں گے آپریٹنگ سسٹمس کے کورس میں اس کے بارے میں بات ہوگی اس کے بعد اور لینگویج کے کورسز ہیں جس میں یہ بات ہوگی فرض کریں آپ جاوا کا کورس اگر پڑھیں گے یا جاوا کا استعمال کریں گے وہاں پہ آپ کو ایک چیز کے بارے میں بتایا جائے گا جس کا نام ہے گاربیج کلیکشن اب یہاں پہ میں صرف یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ ساری باتیں موجود ہیں اور انشاءاللہ ان سے آپ کا واسطہ ضرور پڑے گا اس یعنی کہ ان چار سالوں میں جس میں کہ آپ یہ ڈگری لیں گے اب واپس اگر ہم اسٹیک کی طرف آتے ہیں تو ہم ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی ایک سمت میں نکل گئے لیکن میں جس چیز کا احساس آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ یہ میموری ایلوکیشن جو ہے یہ کوئی آسان سی بات نہیں ہے یہ کوئی اتنی ٹائم کنزمپشن کے حساب سے کوئی اتنی سمپل سی بات نہیں ہے کہ جب دل کیا پوائنٹرز ایلوکیٹ کرو جب دل کیا ان کو اڑا دو اس کا بھی ایک اوور ہیڈ ہے اس کی بھی ایک قیمت ہے اور خاص طور پہ جب آپ کے سسٹمز بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ کلائنٹس کو لیٹ سے ہینڈل کرنا ہے اور وہ ریکویسٹ جو ہیں کلائنٹ سے وہ بڑی تیزی سے آ رہی ہیں تو یہ میمری ایلوکیشن ڈی ایلوکیشن اگر آپ نے اس کا صحیح انتظام نہ کیا تو آپ کو لے ڈوبے گی جس طرح آپ کا ایک ویب سرور ہے مثال کے طور پہ اگر اس کو بہت زیادہ ہٹس پڑ رہی ہیں یعنی کہ بار بار ریکویسٹ آ رہی ہیں اور ویب سرور جو ہے اندرونی طور پہ لیٹ سے سی یا سی پلس پلس میں لکھا ہے اور وہ میموری ایلوکیشن ڈی ایلوکیشن ٹھیک نہیں نہ کرتا تو وہ اتنی جلدی جواب نہیں دے گا ریئل ٹائم سسٹمز میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے تو اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ میموری ایلوکیشن ڈی ایلوکیشن ایک ٹائم کنزیومنگ ٹاسک ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو لحاظ رکھنا پڑے گا اور یہ لحاظ جو ہے ابھی سے آپ اس کا احساس پیدا کر لیں اور اس گفتگو کے دوران یہی یہ سوچ لیں کہ ارے کے کیس میں جس میں آپ ایک دفعہ بس میموری ایلوکیٹ کروا لیتے ہیں ورسز لسٹ جس میں آپ بار بار کرواتے ہیں تو اس کے اوور ہیڈ میں دونوں میں موازنہ اگر ان کو دونوں کو سامنے رکھیں تو کون سا آپ کو مناسب لگے گا اس سے اگلا پوائنٹ پڑھیے list use only as much memory as required by the nodes array requires allocation of time اب یہ لسٹ کے حق میں بات ہے کہ ارے کے کیس میں آپ نے سوچا کہ یار یہ میں جو بار بار نیو کر کے نوٹس ایلوکیٹ کرواتا ہوں ابھی ابھی یہ سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہ کرو کیونکہ لگتا ہے کہ اس کا تو اوور ہیڈ بہت زیادہ ہے خیر ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جب بھی آپ کو لسٹ کا ایک نیا نوٹ چاہیے ہے تو آپ اس وقت اس کو ایلوکیٹ کرواتے ہیں جبکہ ارے کے کیس میں آپ نے پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ بھئی میں ہزار ایلیمنٹس کی جگہ بنوا لیتا ہوں اور جب تک ہزار ایلیمنٹس ہی پش اور پاپ ہوتے رہیں گے میرا اسٹیک جو ہے وہ کام کرے گا ہزار سے زیادہ ہوا تو مسئلہ لنک لسٹ میں یہ نہیں تھا اس سے یہ ہوا کہ لسٹ جو ہے وہ جتنی میموری اس کو درکار ہے یعنی صرف ان نوڈز کی جس میں کہ اسٹیک کے کرنٹ ایلیمنٹس جو اس وقت موجود ہیں صرف ان کے لیے میموری وہ لسٹ جو ہے وہ لیتی ہے سسٹم سے اس پہ ڈیٹا ڈالتی ہے اور جیسے ہی آپ ایک اسٹیک کا ایلیمنٹ پاپ کرتے ہیں وہ میموری سسٹم کو واپس چلی جاتی ہے جو کہ کوئی اور استعمال کر سکتا ہے یا آپ کا پروگرام بھی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ آپ کے پروگرام میں لازمی نہیں کہ صرف اسٹیک ہی ہو اس میں کئی اور ڈیٹا اسٹرکچر ہو سکتے ہیں جن کو میمری کی ضرورت ہے یعنی کہ آپ اپنے لیے ہی سہولت پیدا کر رہے ہیں ارے کے کیس میں فرض کریں آپ نے ہزار کی ارے بنوا لی لیکن سٹیک جو ہے وہ ایوریج کیس میں استعمال میں صرف پچاس لوکیشن استعمال کرتا ہے اب وہ جو بکیا نو سو پچاس ہیں ان کا کیا بنا وہ تو ان اے سینس آپ نے میموری لے لی لیکن اس کا استعمال نہیں کیا تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بہتر ہے کہ لسٹ استعمال کی جائے لیکن یہ باتیں ابھی جاری ہیں تو اب اگلے پوائنٹ پہ آئیے کہ list head next require extra memory اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ ارے کے اندر ہم نے اگر فرض کریں اسٹیک کے ایلیمنٹس انٹیجرز ہیں تو ہم نے ہزار کی ایک ارے بنوا لی اور وہ ارے جو ہے وہ ہزار انٹیجر میمری لوکیشنز جو کہ ایک ایک کے بعد دوسری اکٹھی ہیں صرف وہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ ان میں ایک انڈیکس کو استعمال کر کے ایلیمنٹس کو ڈالتے ہیں ایلیمنٹس کو نکال لیتے ہیں جبکہ لنک لسٹ کے کیس میں دیکھیے کہ آپ کو اڈیشنل میموری کس کے لیے درکار ہے اگر آپ اس نوٹ کو دیکھیں تو اس میں اصل میں دو فیلڈز ہیں ایک وہ انٹرجر یا اصل میں جو بھی آپ کا اسٹیک ڈیٹا ٹائپ ہے یعنی اسٹیک ایلیمنٹ ٹائپ ہے یعنی وہ فلوٹنگ پوائنٹ ہے یا کیریکٹر اسٹرنگ ہے یا بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اور بھی وہ بڑا ہو سکتا ہے اس کے لیے جگہ تو چاہیے وہ تو اسٹیک کا ایلیمنٹ ہے البتہ وہ لنک لسٹ بنانے کے لیے آپ کو یہ نیکسٹ فیلڈ بھی چاہیے ہر نوڈ میں تو اگر ہزار نوڈز ہیں تو آپ کو ہزار نیکسٹ فیلڈز چاہیے اور عموماً پوائنٹر جو ہے اکثر سسٹمز میں 32 بٹس کا ہوتا ہے یعنی کہ اس کا وہ سائز ہے جو کہ ایک انٹیجر کا سائز ہے یعنی کہ آپ کو یہ بتیس بٹس یا چار بائٹس یا چار ہزار بائٹس ایکسٹرا میمری میں آپ کو درکار ہوں گے جس کے ذریعے آپ کی لنک لسٹ بنے گی اور فرض کریں اگر آپ نے ڈبلی لنک استعمال کر لی ہوتی تو اب آپ کا وہ پریویس پوائنٹر بھی آ گیا خیر یہ ہیڈ جو ہے یہ تو بڑا چھوٹا سا پوائنٹر ہے یہ نیکسٹ پوائنٹر جو ہے یہ ہر نوٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اگر لسٹ بہت بڑی ہوگی تو یقیناً اس کا بھی میمری اوور ہیڈ ہے آخری پوائنٹ اس جائزے میں کہ array has an upper limit list is limited by dynamic memory allocation اصل میں جو بات ہم پہلے کرتے رہے جس کی بنا پہ ہم نے لنک لسٹ استعمال کی وہ اس جائزے میں اب سب سے آخر میں آئی ہے تو اس میں اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں یہ بات اب آپ پہ واضح ہو چکی ہے اگلی طرف چلیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں یوز آف اسٹیک اب اب تک تو ہم نے اسٹیک ڈیٹا ٹائپ بنانے میں جو کاروائی درکار ہے یعنی کہ اس کی انٹرفیس اور اس کے بعد اس کی دو امپلیمنٹیشن ہم نے دیکھی اب ہم چند مثالیں دیکھتے ہیں اسٹیک کی استعمال کے پوائنٹ آف ویو سے اور یقیناً یہ مثال کافی نہیں ہوگی آ, بعد میں اس اس کورس میں بقیہ جو ٹاپکس ہیں اس میں آپ کو اسٹیک کا استعمال نظر آئے گا اور یقیناً بعد کے کافی کورسز جو ہیں ان میں آپ کو اسٹیک استعمال میں نظر آئے گا اور بعد میں جب آپ پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں تو یہ ایک ڈیٹا ٹائپ آپ کو بار بار یا تو استعمال کرنا پڑے گا یا آپ کو استعمال میں یہ نظر آئے گا تو فی الحال ہم ایک مثال یہاں پہ کور کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جیسے جیسے ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اور مثالیں سامنے لائیں گے سلائڈ کے اوپر جو چیز لکھی ہے وہ ہے example of use of a stack prefix infix and postfix expression یہ بکیا باتیں جو ہیں ان کو بھی دیکھتے چلیں پھر ہم کچھ تفصیل گفتگو کریں گے کہ یہ استعمال جو اسٹیک ہے وہ کیا ہے consider the expression A plus B we think of applying the operator plus to the operands A plus B plus is termed a binary operator it takes two operands writing the sum as A plus B is call infix form of expression اب یہاں پہ آپ کو یہ ایکسپریشن نظر آ رہا ہے اے پلس بی یا اگر اس کی جگہ میں نے فور پلس تھری فرض کریں لکھا ہوتا تو اس میں کوئی آپ کو حیرانی نہیں محسوس ہوگی آپ نے میتھمیٹکس میں بلکہ بہت عمر میں چھوٹی عمر سے آپ یہ ایکسپریشن دیکھتے آئے ہیں اور آپ ہمیشہ اس طرح لکھتے تھے کہ چار جمع دو یا چار ضرب تین اور اس طرح آپ لمبے لمبے ایکسپریشنز بھی بنا لیتے تھے لیکن چند ایک باتیں غور طلب ہیں ان کو دیکھیے کہ یہ جو پلس آپریٹر ہے یا ملٹیپیکیشن آپریٹر ہے یا ڈویژن کا آپریٹر ہے یا مائنس ہے یہ ہمیشہ دو چیزوں کو لے کے کام کرتا ہے ان میں سے کسی ایک کو لے لیجیے ہم نے یہاں پہ سلائڈ پہ پلس کی مثال دیکھی کہ دو آپرینٹس ہوں تو پھر یہ پلس کام کرتا ہے یعنی کہ دو چیزوں کو یہ جمع کر دیتا ہے دوسرا اس کی پوزیشن دیکھیے کہ جب بھی ہم لکھتے ہیں تو ایک آپرینٹ جو ہے ہماری مثال میں اے وہ پلس کی بائیں جانب اور بی جو دوسرا آپرینٹ ہے وہ پلس کی دائیں جانب لکھا جاتا ہے اور ہم اس سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ ان دونوں آپرینٹس کو جمع کر دو جو پلس آپریٹر یا آپریٹر بکیا جو ہیں وہ آپرینٹس کے درمیان میں آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لفظ استعمال میں آیا انفکس البتہ جیسے کہ آپ اگلی سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ جمع کا یا اس آپرینڈ آپریٹر پلس کا درمیان میں ہونا کوئی لازمی نہیں ہم اس پلس کو شروع میں بھی لکھ سکتے تھے بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس اسکرین پہ آپ کو یہ اس وقت نظر آ رہے ہیں دو ایکسپریشن پلس اے بی اور اے بی پلس اور دونوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے پری فکس اور پوسٹ فکس اور آخری پوائنٹ جو اسکرین پہ کہ the prefix pre and post refer to the position of the operator with respect to the two operands یعنی اگر آپ پری فکس فارم میں دیکھیں تو پلس پہلے آتا ہے اور پھر اے بی اور اگر پوسٹ فکس فارم دیکھیں تو اے بی پہلے دونوں آپرینٹس پہلے اور پلس بعد میں آتا ہے اب اگر آپ آگے دیکھیے اسکرین پہ تو میں نے ایک اور لمبا ایکسپریشن لکھا ہے اور یہ ایکسپریشن جو ہے فی الحال ان فکس فارم میں ہے البتہ اس میں اب آپ کو تین آپرینٹس اور دو آپریٹرز نظر آ رہے ہیں تین آپرینٹس ہیں اے بی اور سی اور دو آپریٹرز ہیں پلس اور ملٹی پلائی اب دوسرا پوائنٹ جو اسکرین پہ ہے کہ we know that multiplication is done before addition یعنی کہ اگر میں A plus B multiply C آپ سے کہوں کہ اس کو ایویلویٹ کرو فرض کریں کہ اے بی سی کی جگہ میں نے چار تین اور دو یعنی چار جمع تین ضرب دو تو میں کہوں کہ اس کو ایویلویٹ کرو یعنی کہ اس سارے ایکسپریشن کو ایویلویٹ کر کے مجھے اس کا فائنل آنسر بتاؤ تو آپ پہلے کیا کریں گے آپ پہلے تین کو دو سے ضرب دیں گے جس کا جواب آیا چھ اور پھر آپ چار جمع اس میں کریں گے یعنی دس اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیسے آپ نے فیصلہ کیا کہ جو اسٹار ہے یا ملٹیپیکیشن ہے وہ آپ پہلے کریں گے اور پلس جو ہے وہ بعد میں کریں گے اور میں نے آپ کو سارا ایکسپریشن بتا دیا تھا اور آپ نے مجھے صحیح جواب بھی دے دیا یا میں نے آپ کا جواب ایکسپٹ کر لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ میتھمیٹکس میں ایک قسم کا رول بنا لیا کہ اگر اس طرح کا ایکسپریشن ہوگا جس میں پلس اور ملٹیپیکیشن دونوں آ رہے ہیں تو ملٹیپیکیشن پہلے ہوگی اور پلس بعد میں ہوگا لیکن اگر میں اس کی ترتیب چینج کرنا چاہوں تو وہ میرے پاس ذریعہ ہے البتہ واپس اسکرین پہ آئیے کہ the expression is interpreted as A plus اور آپ دیکھیے کہ میں نے پرنتھس ڈال دی ہیں بی ٹائم سی اب اگر میں نے شروع ہی میں یہ پرنتھس ڈالی ہوتی یعنی کہ آپ کو میں ایکسپریشن ہی دیتا فور پلس اور اس کے بعد پرنتھس ملٹی بائی ٹو تو اب میں آپ کو اور بھی ایک قسم کا رول بتا رہا ہوں کہ یقیناً آپ نے ملٹیپیکیشن پہلے کرنی ہے اور جمع بعد میں کرنی ہے اور یہ رول اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے جو کہ آخری پوائنٹ ہے اگر آپ اسکرین پہ دیکھیے کہ multiplication has precedence over addition یہ لفظ پریسیڈنٹ فوکیت آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ اردو کا لفظ استعمال کریں کہ جو ملٹیپیکیشن ہے اس کو فوقیت حاصل ہے پلس پہ کہ ملٹیپیکیشن جو ہے وہ ایکسپریشن میں پہلے ہوگی اور جمع اس کے بعد کی جائے گی آگے چلیے اب اگر میں آپ کو یہ ایکسپریشن دوں کہ A plus B times C یا آپ ان کی جگہ نمبرز بھی لگا سکتے ہیں وہ ہمیں بحث میں اتنا ضروری نہیں فی الحال آپ اے پلس بی اور سی ہی رہنے دیں میں کہتا ہوں کہ اس کو پوسٹ فکس فارم میں مجھے لکھ کے دکھاؤ اب فی الحال ہم اس کی وجہ نہیں ڈسکس کرتے یہ وجہ بعد میں سامنے آ جائے گی لیکن فی الحال بحث کے لیے یا ڈسکشن کے لیے یا اگزامپل کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو پوسٹ فکس فارم میں لے کے آئیں تو اب اسکرین پہ کاروائی کاروائی دیکھیے کہ میں سب سے پہلے یہ کرتا ہوں کہ جو اوریجنل ایکسپریشن ہے A plus B time C اس میں سے مجھے پتا ہے کہ ملٹیپلیکیشن میں نے پہلے کرنی ہے تو اس لیے دیکھیے کہ میں نے بی سی اسٹار جو پرنتھس کے اندر لکھا ہے وہ پوسٹ فکس فارم میں اب آ گیا ہے یعنی بی اور سی آپرینٹس ہیں اور پوسٹ یعنی اس کے بعد آپریٹر ہے ملٹیپلیکیشن اور اے پلس فی الحال ویسے ہی ہے اگلا قدم اب میں نے پلس کو ایسے لگتا ہے کہ بالکل دائیں جانب لا کے رکھ دیا ہے اور اے جو ہے وہ شروع میں رہ گیا اور اگلے اسٹیپ میں میں نے کو بھی ہٹا دیا اور اب دیکھیے کہ یہ پوسٹ فکس ایکسپریشن بن گیا ہے A B C star plus اب فرض کریں کہ جو سوال میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا چار جمع تین ضرب دو میں اب آپ کو اس طرح لکھ کے پوچھتا ہوں چار تین دو ضرب جمع اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کا جواب مجھے بتاؤ تو آپ ایک دم ذرا سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ اس کو میں ایویلویٹ کیسے کروں یہ تو شاید میں نے پہلی دفعہ اس فارم میں دیکھا ہے اب اس کو ایویلویشن کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ کو وہ وہ ایلگردم سیکھنا پڑے گا اور چند ہی اسکرینوں کے بعد ہم اس ایلگردم میں چلے جائیں گے بلکہ یہیں ہم وہ ایلگردم ڈیولپ کریں گے لیکن یہ ایک طرح سے لکھنے کا انداز ہے جو انفکس فارم ہے اس سے تو آپ کو اتنی عادت ہوگی کہ آپ اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں آپ دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو ایویلویٹ کیسے کرنا ہے لیکن جب میں نے اس کو اس طرح پوسٹ فکس فارم میں لکھا تو آپ کو پتا ہے اس کا جواب تو ضرور ہے لیکن وہ جواب کیسے حاصل ہوگا تو گفتگو آگے لے جاتے ہیں اسکرین پہ دوبارہ دیکھیے کہ میں نے اب وہی ایکسپریشن جو ہے اس کو ذرا مختلف انداز سے لکھا اس دفعہ میں نے پرنتھس ڈالی اور اس سے ظاہر اب یہ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس ایکسپریشن میں پلس بھی ہے ملٹیپیکیشن بھی ہے لیکن چونکہ پرنتھس اے اور بی کے ارد گرد ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پلس پہلے ہوگا اور ملٹیپیکیشن سی سے بعد میں ہوگی ابھی بھی یہ انفیکس فارم جو ہے یہ آپ کے لیے کوئی حیران کن بات نہیں ہوگی آپ اطمینان سے جواب دے سکتے ہیں اگر میں اے بی سی کی جگہ پھر چار تین اور دو لگاؤں تو اب آپ چار جمع تین پہلے کریں گے یعنی سات اور اس کے بعد اس کو دو سے ضرب دیں گے جس کا جواب پھر چودہ ہوگا لیکن آئیے واپس اسکرین پہ میں اب اس کی پوسٹ فکس فارم بناتا ہوں وہ یہ کہ چونکہ اب پرنتھس جو ہیں وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ پلس جو ہے اے اور بی کا وہ پہلے ہوگا تو دیکھیے کہ اے بی پلس جو ہے پوسٹ فکس فارم وہ میں نے پہلے بنائی اور دائیں جانے میں نے لکھا ہے کنورٹ ایڈیشن جو سب سے پہلے میں نے کیا اس کے بعد کنورٹ ملٹیپیکیشن اور اس کے بعد فائنل جواب A B plus C star اب آپ دوبارہ اس سوال کو لائیے ذہن میں کہ اے بی سی کی جگہ چار تین دو ہیں اور اب ہے چار تین جمع دو ضرب اب اس کا کیا جواب ہوگا پہلی بات ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ بڑے نرالے انداز سے ایکسپریشن لکھا ہوا ہے اس کو میں ایویلویٹ کیسے کروں تو بات وہی کہ یہ لکھنے کا ایک انداز ہے ایک کی آپ کو عادت ہے ایک کی فی الحال آپ کو عادت نہیں ہے لیکن جب ہم اس کا الگریدم ڈیولپ کریں گے تو یہ بات کافی سامنے آ جائے گی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کوئی خاص دقت نہیں ہے الگریدم آپ کو اگر آتا ہو تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی ایویلویٹ کر سکتے ہیں اگلی اسکرین پہ چلیے ہم نے یہ بات شروع کی کہ جب میں نے آپ کو ایکسپریشن دیا تھا A plus B times C تو آپ کے زین میں یہ رول تھا کہ میں نے ملٹیپلیکیشن پہلے کرنی ہے اور ایڈیشن بعد میں کرنی ہے اور یہ بکیا رول جو ہیں یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ جب ایک بہت بڑا ایکسپریشن آپ کو دیا جائے تو آپ یہ فوکیت کے رولز یعنی کہ پریسیڈنس رولز اصول لگا کے آپ اس ایکسپریشن کو ایویلویٹ کر کے صحیح جواب حاصل کر لیتے ہیں وہ رولز کیا ہیں آئیے اسکرین پہ دیکھیے کہ عموماً جو پانچ آپریٹرز ہم ایکسپریشنز میں میتھمیٹیکل ایکسپریشنز میں استعمال کرتے ہیں وہ یہ پہلا پوائنٹ کہتا ہے کہ the five binary operators are addition subtraction multiplication division and exponentiation یہاں میں کہتا چلوں کہ یہ بائنری آپریٹر تو ہیں اسی طرح ایک یونری آپریٹر بھی ہے اور وہ ہے نیگیشن یعنی کہ نیگیٹو جیسے آپ میں اگر لکھوں minus one multiply by minus four اب لکھنے میں میں لکھوں گا اسی طرح مائنس ون اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے پھر ملٹیپیکیشن اور پھر مائنس ٹو اب آپ اس سے یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ پلس اور مائنس سوری یہ جو ملٹیپیکیشن اور مائنس کٹھے آ گئے یا وہ پہلے نمبر کے شروع میں جو مائنس ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ آپ دو نیگیٹو نمبرز کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں یہ نیگیٹو نمبر نیگیشن جو ہے یہ یونیری آپریٹر ہے بلکہ پروگرامنگ لینگویج میں بھی آپ نے اور آپریٹر بھی بائے ہوئے دیکھے ہیں مثلا جتنے آپ کے بولین ایکسپریشن ہوتے ہیں جو اس اسٹیٹمنٹ کے اندر آتے ہیں less than greater than less than greater than equal to اور اکو ٹو یہ سارے جو ہیں یہ بائنری آپریٹرس ہیں جن کا ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ بولین ویلو ہوتی ہے اور اسی طرح ایک یونری آپریٹر تھا یاد کیجئے ناٹ یعنی کہ آپ کو ایک کنڈیشن لے کے اس کے شروع میں اگر وہ ایکسکلمیشن مارک لگا دیں اس کا مطلب ہے اس کنڈیشن کی ناٹ اور یہ اس طرح کی مثالیں آپ اور بھی اگلے کورسز میں بھی دیکھیں گے لیکن یہ ذہن میں بات رکھیے کہ بائنری آپریٹر اور یونری آپریٹر میں فرق کیا ہے واپس دیکھیے کہ ہم نے یہ اصول بنائے ہوئے ہیں یعنی کہ میتھمیٹکس میں یہ رولس ہیں کہ ان آپریٹرس کی کچھ پریسیڈنس ہے یعنی کہ ان کی کوئی خاص ترتیب ہے فوقیت میں اور میں نے یہ لسٹ اس طرح بنائی ہے کہ جو سب سے پہلے کیا جاتا ہے وہ پہلے یعنی ایکسپوننسیشن یعنی کہ آپ two to the power three اگر کرتے ہیں اس کے بعد ملٹیپیکیشن اور ڈویژن ہوتی ہے اور اس کے بعد ایڈیشن اور سبٹریکشن ہوتی ہے اب اگر یہ صورتحال ہے تو جب بھی آپ کو کوئی ایکسپریشن دیا جاتا ہے جس میں کہ لگنے دیکھتے ہی آپ ایک دم یہ نہیں کہتے کہ کون پہلے ہوگا کون بعد میں ہوگا آپ یہ پریسیڈنس رولز لگا کے فوراً اخذ کر لیتے ہیں کہ یہ ایکسپریشن کس آرڈر میں کس ترتیب سے ایویلویٹ ہوگا اور اگر اسکرین کی جانب دیکھیے کہ اگر میں آپ کو دوں A plus B plus C تو عموماً جو رول اپلائی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اے پلس بی پہلے جمع کریں اور بی پلس سی بعد میں البتہ شاید آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ جو ہے یہ A plus B plus C میں اگر بی پلس سی بھی میں پہلے کر لوں تو کوئی حرج نہیں البتہ جب وہ پرانا ایکسپریشن تھا A plus B time C اور وہاں پہ پرنتھس نہیں تھی تو آپ نے فوراً یہ کہا تھا کہ بی ٹائم سی پہلے ہوگا کیونکہ ملٹیپلیکیشن کی پریسیڈنس زیادہ ہے اور پلس کی پریسیڈنس کم ہے اب اب سن رہے ہوں گے یہ باتیں اور کہیں گے کہ یہ تو ساری ہم نے ارتھمیٹک میں پتہ نہیں کب کس زمانے میں یہ باتیں ساری سنی تھی اب یہ گفتگو یہاں پہ کیوں ہو رہی ہے وہ ہو اس لیے رہی ہے کہ جب میں آپ کو پوسٹ فکس ایکسپریشن دوں گا یا وہ پوسٹ فکس ایکسپریشن بنانے لگیں گے تب آپ کو ایک پروگرام کے اندر یہ پریسیڈنس رولز ڈالنے پڑیں گے اور وہ پروگرام جب ان رولز کو استعمال کرے گا تو تب ہی وہ پہلے ایک انفکس فارم کو پوسٹ فکس فارم میں یا انفکس سے پری فکس فارم میں لا سکے گا اور اس کے بعد اس کو ایویلویٹ کر سکے گا تو واپس دیکھیے اسکرین پہ کہ اگر ایکسپونےسن ہم اس طرح لکھیں تو یہاں پہ وہ right to left rule apply ہوتا ہے یعنی کہ اگر میں لکھوں کہ اے ایکسپونینشیشن سائن بی اور اس کے بعد پھر ایکسپونینشن سی یعنی A to the power to B to the power C تو اس کا مطلب یا جس آرڈر میں اس کو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ پہلے B raise to the C اور اس کے بعد جو جواب آیا B raise to the C وہ پھر A raise to that power ہوگا یہ بھی رول جو ہے اب آپ نے ذہن نشین کیا ہوا ہے اور یہ آج کی بات نہیں یہ کافی عرصے سے آپ کے بات آپ کے سامنے یہ بات ہے آئیے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں انفکس فارم سے پوسٹ فکس فارم میں جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انفکس میں اگر ایک ایکسپریشن اس طرح ہے تو پوسٹ فکس میں اس کی فارم کیا ہوگی تو اسکرین پہ دیکھیے اس میں دو کالمس ہیں لیفٹ سائڈ پہ انفکس فارم میں ایکسپریشن ہیں اور رائٹ right سائڈ پہ اسی ایکسپریشن کی پوسٹ فکس فارم ہے پہلا ایکسپریشن لے اے پلس بی یہ آسان ہے اس کو لکھیں گے اے بی پلس دوسرا ایکسپریشن ہے twelve plus sixty minus twenty three اس کی پوسٹ فکس فارم بارہ ساٹھ پھر جمع پھر تیئیس اور پھر مائنس اب آپ اس کو نہ پڑھیے گا اس طرح کہ یہ ایک دو اسپیس چھ صفر اسپیس پلس ہے ان کو کیریکٹر کی صورت میں نہ لیجیے گا یہ بارہ اصل میں ایک آپرینڈ ہے اسی طرح سکسٹی جو ایک مکمل آپرینڈ ہے اور اس کے بعد آپریٹر ہے اگلی مثال A plus B times C minus D اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ میں نے پرنتھسیز کسی خاص وجہ سے ڈالی ہیں اور یقیناً پہچان گئے ہوں گے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جو پرنتھسیز میں چیزیں ہیں وہ پہلے ہوں اور پھر ان دونوں کا حاصل جو ہوا وہ ملٹیپلائی ہو تو اگر اس ایکسپریشن کو دوبارہ دیکھیے تو اس میں ایسے ہوگا اگر ان کی جگہ نمبرز ہوتے کہ آپ اے پلس بی پہلے کریں گے اور پھر سی مائنس ڈی علیحدہ کر کے ان دونوں کو ذہن میں یا کاغذ پہ یا کہیں رکھ کے پھر ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے یہی بات جو ہے وہ پوسٹ فکس میں بھی اب آ رہی ہے کہ اے بی پلس پھر سی ڈی مائنس اور آخر میں اسٹار آخری ایک مثال کی طرف دیکھیے کہ A raise to the B star C minus D plus E over F اب یہاں پہ میں اگر آپ کو فورن پوچھوں کہ A B C D E F کی جگہ میں نمبر ڈال دو تو اس کو آپ ایویلویٹ کرو تو آپ کے پاس اگر کیلکولیٹر بھی ہو تو آپ ایک دم اس میں نمبر ڈالنے شروع کریں گے آپ پہلے اس ایکسپریشن کو دیکھیں گے اور پہلے فیصلہ کریں گے کہ میں نے پہلے کرنا کیا ہے ایکسپنسیشن کرنی ہے ملٹیپیکیشن کرنی ہے ڈویژن کرنی ہے میں نے کیا کرنا ہے یعنی کہ آپ پہلے سے وہ سارے اسٹیپ ذہن میں یا کاغذ پہ لکھیں گے اور کیلکولیٹر استعمال کر کے یا کمپیوٹر پروگرام استعمال کر کے آپ کے کمپیوٹر میں بھی یقیناً کیلکولیٹر جیسے پروگرامز ہیں وہ آپ استعمال کریں گے تو ایسا ایکسپریشن دیکھتے ہی آپ ایک دم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پکڑاؤ کیلکولیٹر میں ابھی اس میں نمبر ڈالتا ہوں اور آپ کو جواب دیتا ہوں اب اسی ایکسپریشن اسی انفکس ایکسپریشن کی پوسٹ فکس فارم دیکھیے وہ ہے A B exponentiation C star D minus E F slash plus اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس ایکسپریشن کو اگر آپ پوسٹ فکس کو آپ تھوڑا سا سمجھ گئے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر کیلکولیٹر ہو جو کہ پوسٹ فکس فارم میں کسی طرح کام کرتا ہو تو آپ ایک دم جواب حاصل کرنے کی کاروائی شروع کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے مطابق یہ ہے کہ اے بی اس میں ڈالو اور اس کے بعد ایکسپنسیشن یعنی کہ A raise to the B power کر دو اس کے بعد سی ڈال دو اور جو اے بی کی ایکسپنسیشن سے جواب آیا اس کو سی سے ملٹیپلائی کر دو پھر ڈی ڈالو اور اس کے بعد اس کو مائنس کر دو ای e, ایف اور اس کے بعد ڈویژن اور پلس اب یہاں آپ کو ایک فارم نظر آ رہی ہے لیکن میں یہ لازمی کہوں گا کہ آپ کو اس کی عادت فی الحال نہیں اور دوسری یہ بات کہ آخر ہم یہ کر کیوں رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے یہ انشاءاللہ گفتگو ہم اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے جہاں پہ ہم دو باتیں کریں گے کہ ان فکس فارم جو ہے اس کو پوسٹ فکس میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پوسٹ فکس فارم کو کیسے ایویلویٹ کیا جاتا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر پروگرام میں اسٹیک کا استعمال کر کے ہم یہ کار دونوں کاروائیاں کیسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ بات جاری رکھیں گے تب تک خدا حافظ